یعنی وششت کرتے ہوئے جان لو کہ خالص دین اللہ کا حق ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سنرکشک بنا رکھے ہیں اور اپنے اس کرم کا کارن یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری پہنچ کرا دیں اللہ یقیناً ان کے بیچ ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ مت بھید کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے ویکتی کو مارگ نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ستیہ کا انکار کرنے والا ہو اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنے پیدا کیے ہوئے میں سے جس کو چاہتا چن لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر پربھتو شالی خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح وشیبھوت کر رکھا ہے کہ پرتیک ایک ایک نیت سمے تک چلے آ رہا ہے جان رکھو وہ پربتوشالی ہے اور معاف کرنے والا ہے اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے چوپاوں میں سے آٹھ نر اور مادہ پیدا کیے وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تین اندھکار مئے پردوں کے بھیتر تمہیں ایک کے بعد ایک روپ دیتا چلا جاتا ہے یہی اللہ جس کے یہ کار ہیں تمہارا رب ہے راج اسی کا ہے کوئی پوج اس کے سوا نہیں ہے پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله اگر تم انکار کرو تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم کرتگیتا دکھاؤ تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا آخرکار تم سب کو اپنے رب کی اور پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے انسان پر جب کوئی آتی ہے تو وہ اپنے رب کی اور رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت پردان کر دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم क्या इस व्यक्ति की नीति अच्छी है या उस व्यक्ति की जो आज्ञाकारी है रात की घड़ियों में खड़ा रहता और सजदे करता है आखिरत से डरता اور اپنے رب کی دیالتا سے آس لگاتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی سمان ہو سکتے ہیں نصیحت تو بدھیمان ہی قبول کرتے ہیں اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی نیتی اپنائی ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وشال ہے صبر کرنے والوں کو تو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا اے نبی ان سے کہو مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ دین یعنی دھرم کو اللہ کے لیے خالص یعنی وشدھ کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم یعنی آگیا کاری بنوں کہو اگر میں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 قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں اور پریوار والوں کو گھاٹے میں ڈال دیا خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالا ہے ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی یہ وہ پرینام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اتہ اے میرے بندو میرے گزب سے بچو اس کے جن لوگوں نے بڑے ہوئے سرکش یعنی تاغوت کی بندگی سے منہ پھیر لیا اور اللہ کی اور رجوع کر لیا ان کے لیے سوچنا ہے اتہ اے اتحبی خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس کے اچھے سے اچھے پہلو کا सन्मार्ग کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سنمارگ دکھایا ہے اور یہی بدیمان ہیں لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أي نبي اس व्यक्ति को कौन बचा सकता है जिस पर عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے اونچی عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کا الگن نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سروتوں اور نرجھروں اور ندیوں کے روپ میں زمین میں پروہت کیا پھر اس پانی کے دورا وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ گئیں پھر آخر کار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے واستو میں اس میں ایک شکشا ہے بدھمانوں کے لیے أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون अब क्या वो व्यक्ति जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की ओर से एक रोशनी पर चल रहा है ویکتی کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی شکشا گرہن نہ کی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ کٹور ہو گئے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے سروتم واڑی اوترت کی ہے ایک ایسی کتاب جس کے سبھی اش پرسپر ملتے جلتے ہیں اور جس میں بار بار وورن دوہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے شریر اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی اور ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا مارگ پردرشن ہے جس سے وہ سن مارگ پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی راستہ نہ دکھائے اس کے لیے پھر کوئی مارگ درشک نہیں ہے اب اس ویکتی کی دردشا کا تم کیا انمان کر سکتے ہو جو قیامت کے دن عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت یعنی پرلوک کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں ایسا قرآن جو عربی بھاشا میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے پرینام سے بچیں اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک ویکتی تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے دہشیل سوامی ساجی ہیں جو اسے اپنی اپنی اور کھینچتے ہیں اور دوسرا ویکتی پورا کا پورا ایک ہی سوامی کا داس ہے کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہو سکتا ہے پرشنسا اللہ کے لیے ہے مگر زیادہ تر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں ए नबी तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना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 کافی نہیں ہے یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے جسے وہ سنمارگ دکھائے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں کیا اللہ پربتو شالی اور بدلا لینے والا نہیں ہے ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے ان سے پوچھو جب واستوکتا یہ ہے تو تمہارا کیا بچار ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی ہانی پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کی پہنچائی ہوئی ہانی سے بچا لیں گی یا اللہ مجھ پر دیالوتا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 اپمان جنک عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں اے نبی ہم نے سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر اتار دی ہے اب جو سیدھا مارگ اپنائے گا اپنے لیے اپنائے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو وہ اللہ ہی ہے جو موت کے سمے روحوں یعنی پرانوں کو گرست لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کے پران نیند میں گرست لیتا ہے پھر جس سمے وہ موت کا فیصلہ لاگو کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی آتماؤں کو ایک نیت سمے کے لیے واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ وچار کرنے والے ہیں شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے ان سے کہو کیا وہ سفارش کریں گے چاہے ان کے ادھیکار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے ادھیکار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے پھر اسی کی اور تم پلٹائے جانے والے ہو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت کو نہ ماننے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اچانک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے پرتیکش اور پروکش کے جاننے والے तू ही अपने बंदों के बीच उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما عنهم ما كانوا يكسبون اگر ان ظالموں کے پاس زمین کا سارا دھن بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی تو یہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ مکتی پرتیدان یعنی فدیے کے روپ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی انمان ہی نہیں کیا ہے وہاں اپنی کمائی کے سارے برے پرنام ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر چھا جائے گی جس کی یہ ہنسی اڑاتے رہے ہیں یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اسے اپنی اور سے نعمت دے کر ترپت کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے گیان کے کارن دیا گیا ہے نہیں بلکہ یہ پریشا ہے مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ بے کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم ربهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ پھر اپنی کمائی کے برے پرنام انہوں نے بھکتے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ جلد ہی اپنی کمائی کے برے پرنام بھکتیں گے یہ ہمیں نروپائے کر دینے والے نہیں ہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کی ہے اللہ دیالوتا سے نراش نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو اتنت کماشیل دیاوان ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی اور اور کاری بن جاؤ اس کے اس سے پہلے कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें सहायता न मिल सके واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اور انوپالن میں لگ جاؤ اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے سب سے اچھے پہلو کے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کوئی ویکتی کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا ہنسی اڑانے والوں میں شامل تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے سنمارگ دکھایا ہوتا تو میں بھی ڈر رکھنے والوں میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اوسر اور مل جائے اور میں بھی اچھے کرم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور اس سمے اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں اور پھر نے انہیں جھٹلایا اور گھمنڈ کیا اور انکار کرنے والوں میں سے تھا آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے کیا جہنم میں اہنکاریوں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے اس کے وپریت جن لوگوں نے یہاں ڈر رکھا ہے ان کی سفلتا اکرم کے کارن اللہ انہیں مکتی پردان کرے گا ان کو نہ کوئی کش ایچے گی اور نہ وے غمگین ہوں گے خالق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 کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری اور اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سارے نبیوں کی اور یہ پرکاشنا بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا کرم ویرت ہو جائے گا اور تم گھاٹے میں رہو گے اتہ اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور کت بندوں میں سے ہو جاؤ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اس کی پورن سامرتھ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہینے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے پاک اور سروچ ہے وہ اس شرک یعنی بہودیو واد سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس دن سور یعنی نرسنگا پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور یعنی نرسنگا پھونکا جائے گا اور اچانک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کرم پتری کا لا کر رکھ دی جائے گی نبیوں اور سارے گواہوں کو اپستھت کر دیا جائے گا لوگوں کے بیچ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اور پرتیک جیو کو جو کچھ بھی اس نے کرم کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا جہنم کی اور گروہ کے گروہ ہاں کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کاریہ کرتا ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک سمے تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ انکار کرنے والوں پر چپک گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये अहंकारियों के लिए وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اور جو لوگ اپنے رب کی اوگیا سے بچتے تھے انہیں گروہ کے گروہ جنت کی اور لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دوار پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان کے پرہری ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں صدا کے لیے اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اتہ اتم پرتیدان ہے کرم کرنے والوں کے لیے اور تم دیکھو گے کہ فرشتے سنگھاسن کے چاروں اور گھیرا بنائے ہوئے اپنے رب کی استتی اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے بیچ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ پرشنسا ہے اللہ سارے سنسار کے رب کے لیے